ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر کلام پاک میں نہیں سنتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انی لا اضیع عمل آمل منکم من من ذکر او انثا بعضکم بعض جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تیئیس یہ حدیث صحیح ہے